ابو معمر عبداللہ بن مقبرہ نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستتر